رات کو کسی مسجد کے کونے میں تنہائی میں وضو کر کے کہو کہ اللہ اتنا کفر دنیا میں پھیر رہا ہے میرے میرے ہوتے ہوتے ہوئے ہوئے مسلمان بچیاں بازاروں میں بیچی جا رہی ہیں بوسنیا کی مسلمان بچیوں کو اٹھا کر لے گئے اور جا کے عیسائی گھرانوں میں دیا کہ ان کے پیٹ سے عیسائی بچے جنم لیں گے ہم امت محمدیہ کا انتقام لینا چاہتے ہمارے اس پنجاب کی بچیاں سکھوں نے اٹھائی اور ان کے بچے آج سکھے میری اور تمہاری جوانی کے زمانے میں رب کی کتنی مسجدیں مندر بن گئی گردوارے بن گئے نائٹ کلب بن گئے ایک رات تنہائی میں کسی کونے میں جا کے دیکھو کہ ہمارے نبی کی سنتوں کا کیسے جنازہ نکالا گیا اور بخارا شہر میں خود رب کا جنازہ نکلا کہ اللہ کو ہم نے مار دیا ہے ختم کر دیا ہے دفن کر دیا جائے میری اور تمہاری جوانی کے زمانے میں ہماری بخارا سمر کند کی بہنیں پانچ پانچ ڈالر میں فروخت ہو پاکستان سے مسلمان بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے میری اور تمہاری جوانی کے زمانے میں کعبہ شریف اور مسجد نبی پہ آنکھیں گاڑ کے بیٹھے یہودی یہودیوں کا بچہ اپنی جیب میں اوجی رائفل رکھتا ہے اور ہمارے بچوں کو اسنوکر کھیلنے سے فرصت نہیں ہے ایک رات کسی مسجد کی تنہائی میں جا کر کسی کونے میں جا کے اندر کہ تمہارے اندر کوئی مسلمان بیٹھا ہے تمہارے اندر کوئی محمد عربی کا غلام بیٹھا ہے تمہیں رونا کیوں نہیں آتا تمہیں ہچکیا کیوں نہیں آتی امت کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان کہاں ہے جھاگ کی طرح پیسہ کمانے کے لیے کافروں کے بوٹ صاف کرتے پڑتے جن کو اپنی روزی کے لیے غیروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے مسلمان اپنے نبی کی طرز بھول گیا ڈھونڈو جا کے تنہائی میں اندھیرے میں شاید آنکھیں کھل جائے قبر کا اندھیرا یاد آ جائے گلے میں سر ڈال کے دیکھو کوئی ہے اندر تمہارے ممکن ہے کوئی طارق بن زیاد سویا ہوا ہو ممکن ہے کوئی صلاح الدین سویا ہوا ہو ممکن ہے کوئی بلال و آفاق جیسا جوان سویا ہو اسے جھنجھوڑ کے اٹھاؤ اٹھاؤ ماں کو ضرورت ہے افغانستان اور کشمیر کو ضرورت ہے آج دھرتی کو جس کو نوجوانوں کی ضرورت نہیں یہ ہزاروں آ جائے سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں کریں گے مہزادو کو ملا خوالا ولاؤ خلال کم جھانکو جا کے شاید کوئی سویا ہوا ہو شاید کوئی غازی بابا پھر جاگ جائے دیکھو ممکن ہے تمہارے اندر کوئی آزم تاریخ ہو وفی انفسکم افلا تم سرول جھانکو اپنے اندر کن چیزوں میں پڑ گئے ہو پیسوں کے پیچھے یاد رکھو رب تمہاری روزی گن چکا وہ اتنی تمہیں دے گا زندہ رہنے کے شوق میں ہو یاد رکھو نہ موت پہلے آ سکتی ہے نہ موت ٹل سکتی ہے جاؤ مسجد کی تاریخی میں بیٹھو عشق معشوقیوں کے چکروں میں مرنے والوں جوئے کے پیچھے مرنے والوں گھروں کے جھگڑوں میں بیٹھنے والوں اٹھاؤ اپنے اندر کے مسلمان کو جاؤ اٹھاؤ اپنے اندر کے اس غیرتی کو جو اٹھے تو زمین پر خوشبو مہک جائے جو اٹھے تو زلزلے اس کے ہم نوا بن جائے جو چلے تو بادل اس کے ساتھ گرجے جو بولے بجلیاں اس کے ساتھ کر کے جو دیکھے تو خدائی اس کی آنکھوں میں سما جائے اور ساری خدا کی خدائی اور مخلوق اس کا ساتھ دینے پہ آ جائے یاد رکھو تم میں سے ہر شخص کے اندر وہ سویا ہوا ہے اگر تم نے نہ جگایا وہ مر جائے گا اور اس کے ساتھ تم بھی غفلت کی موت مر جاؤ گے